اللہ اسے ناؤ بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے انچی جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا